اور چیری کا درخت ایک وقت کا قصہ ہے ایک خوبصورت سے باغ میں اگا ہوا تھا ایک بہت ہی عالیشان چیری کا درخت چیریز ایسی لگتی تھی جیسے وہ چھوٹی چھوٹی روبیز ہوں درخت سے لٹکی ہوئی وہ بہت چمکدار اور پیاری لگتی تھی اب اس باغ میں ایک چھوٹی سی سنیل بھی رہتی تھی جس کا نام تھا شیلی شیلی ایک بہت ہی خوش مزاج سنیل تھی گرمیوں اور بہار میں وہ تتلیوں کے ساتھ کھیلتی اور چڑیوں کو دیکھتی پر سردیوں کے موسم کی سردی میں سنیل اپنے گرماہٹ بھرے دھوندے میں سے کڑ جاتی اور آرام سے سو جاتی جب ایسا ہی ایک سردیوں کا موسم ختم ہوا شیلی اپنی لمبی نیند سے جاگی اور دھوندے سے باہر آئی اس نے باہر جھانک کر دیکھا یہ یقین کرنے کے لیے کہ کیا واقعی باہر آ گئی اور اسے خوشی ہوئی کہ باہر آ گئی تھی اس نے دیکھا کہ سبھی پھول سورج کے آگے خوشی سے باہیں پھیلائے ہیں اس نے دیکھا کہ شہد کی مکھیاں پھولوں پر اڑی اور پھولوں کے ارد گرد رقص کر رہی تھی اس باغ کے باہر کا استقبال کر رہی تھی جب شیلی باغ میں گھوم رہی تھی اس خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے اچانک اس کا پیٹ گدگدایا میں نے سردیوں میں بہت کم کھایا ہے میں کچھ بھی کھا سکتی ہوں پر اس بڑے باغ میں مجھے کیا ملے گا اس نے آس پاس دیکھا پھر اس کی نظریں اس بڑے سے چیری کے درخت پر جا ٹکی چیری کا درخت مزیدار میں اس کی میٹھی اور رس بھری سبھی چیریز کھا ڈالوں گی امید ہے وہ مزیدار ہوں گی تو شیلی درخت کی طرف رینگتی ہوئی گئی اور درخت پر چڑھنے لگی جب وہ الجھی ہوئی جڑوں پر پہنچی تو ایک مینڈک جھاڑیوں کے پیچھے سے باہر آیا یہ شیلی کا دوست تھا مسٹر کراکی ایسی ہو شیلی اس سہانی صبح تم کہاں جا رہی ہو آداب مسٹر کراکی مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں وہ چیریز کھانا چاہتی ہوں جو اس درخت پر لگی ہیں پر میری پیاری شیلی اس درخت پر کوئی چیریز نہیں ہے وہاں تو پتے بھی نہیں ہیں شاید ابھی نہیں جب میں اوپر پہنچ جاؤں گی تو ہوں گے اگر تمہاری ٹانگیں میری طرح ہوتی اور تیزی سے چھلانگ لگا سکتی جتنا میں لگاتا ہوں تو تمہیں اتنی کڑی مشقت نہ کرنی پڑتی میں ناشتے کے لیے مکھیاں پکڑنے جا رہا ہوں کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گی میرا مطلب نہیں شکریہ مجھے یقین ہے تمہارے لیے مکھیاں بہت لذیذ ہوں گی کیا تمہیں علم ہے مکھیاں بھی اتنی ہی رس بھری ہیں جتنی چیریز شاید اس سے بھی زیادہ ہاں، مجھے اس طرح کا رس نہیں چاہیے پھر ملیں گے مسٹر کراکی مجھے جانا ہوگا اپنے کھانے کا لطف اٹھائیے ٹھیک ہے اور وہ دوسری طرف نکل گیا اور اس نے مکھی پر جھپٹا مارا اور اس کے پیچھے کودا پر اس کی اتاولی میں وہ زیادہ ہی اونچا کودا اور سیدھا درخت سے ٹکرایا <laughs> اچھا ہوا میں نہیں کودی میں بس اپنی رفتار سے رینگتی رہوں گی جب وہ خوشی خوشی اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف رینگنے لگی وہ اس بڑے سے تنے تک پہنچی وہاں وہ اپنی ایک دوست سے ملی بھوری سے بھورا گنگناتے آیا جیسے ہی اس نے شیلی کو دیکھا شیلی تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا تم ہوا کا لطف اٹھانے آئی ہو نہیں بھورے میں یہاں میٹھی چیریز کھانے کے لیے آئی ہوں جو یہاں درخت پر سب سے اوپر لگی ہے چیریز پر وہ تو صرف گرمیوں میں لگتی ہے اب وہاں پر پتے ہیں بس ہاں مجھے پتے نظر آ رہے ہیں مجھے چیریز اور پتوں میں فرق معلوم ہے شکریہ پر میں بہت دھیمی ہوں اور جب تک چیریز تک پہنچوں گی تب تک گرمیاں آ جائیں گی سچ مچ پر میں تمہاری مدد کروں گا جب چیریز کے آنے کا وقت ہوگا تو میری پیٹ پر سوار ہونا اور میں تمہیں تیزی سے اوپر اٹھا کر لے جاؤں گا ہوا میں ہاں ہاں نہیں شکریہ مجھے بہت چکر آئے گا اگر تم مجھے لے کر جاؤ گے میں شاید گر بھی جاؤں اور لوٹ پوٹ ہو جاؤں تم بالکل نہیں گرو گی یہ بہت ہی محفوظ سفر ہوگا پر اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو مت کرو پھر ملتے ہیں امید ہے تمہیں سب سے رسیلی چیریز ملے وہ گنگناتے ہوئے اڑ گئی اور جب اس نے ایسا کیا شیلی نے اپنا سر گھمایا اور اوپر کی طرف رینگنے لگی آہستہ آہستہ اور سنبھل کر دن کے دوران شیلی بہت تھک جاتی پر وہ ان چمکتی ہوئی لال چیریز کے بارے میں سوچتی اور پھر سے چڑھنے لگتی اور جب رات آتی تو وہ اپنے دھوندے میں گھس جاتی اور رات بھر کے لیے پرسکون سو جاتی اور اگلی صبح وہ پھر سے اپنی چڑھائی شروع کر دی موسم اب آہستہ آہستہ گرمیوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور چھوٹی شیلی نے دیکھا کہ درخت میں پہلے سے ہی پھولوں کی کلیاں نکل آئی ہیں جب وہ دیکھ رہی تھی اچانک اسے خود پر ایک جھکتا ہوا ہوا کا جھونکا محسوس ہوا یہ اس کا دوست ونگسی تھا کیسے تم نے تو مجھے بس اڑا ہی ڈالا تھا ہیلو شیلی کیا تم یہاں پھولوں کی کلیاں دیکھنے آئی ہو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اتنے بھی کمال کے نہیں جب وہ چیریز بن جائیں گی تب زیادہ لذیذ ہوں گی چیریز کیا اس لیے تم یہاں آئی ہو پر ابھی تو یہاں بس پھولوں کی کلیاں ہیں تم بہت جلدی جلدی آ گئی ہو <laughs> نہیں نہیں میں یہاں آئی ہوں پتا ہے میں معقول وقت پر ہوں اگر تمہارے پر ہوتے اتنے بڑے اور شاندار جیسے میرے ہیں تو تم آسانی سے اڑ کر چوٹی پر جا سکتی تھی ان کی طرف دیکھو کیا یہ خوبصورت نہیں ہے کیا بس وہ اتنے پھر ملیں گے شکر ہے خدا کا کہ میرے پر نہیں ہے شیلی آگے بڑھتی رہی وہ کیول ایک ہی جانب جا رہی یعنی اوپر کی طرف جب وہ ٹہنیوں پر پہنچی اس نے دیکھا کہ درخت ابھی ڈھکا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سفید پھولوں سے ان کی خوشبو نے ہوا اور باغ کو سرابور کر دیا تھا جب وہ پھولوں کو سوکھنے کے لیے رکی تب وہاں دو چڑیاں تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی چہچہا رہی تھی کیا وہ شلی نہیں ہے کہاں کہاں او ہاں یہ وہی تو ہے وہ یہاں اوپر تک کیسے آ گئی کیسی ہو شلی تم اس درخت میں اتنی اونچائی پر کیا کر رہی ہو کیا تمہارے لیے یہ بہت اونچا نہیں ہے ہیلو ہاں اس سے پہلے میں کبھی اتنی اونچائی پر نہیں آئی میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں وہ میٹھی چیریز کھانا چاہتی ہوں تم چیریز کے لیے یہاں اتنی اوپر تک چڑھ کر آ گئی کیا یہ دشواری بھرا نہیں تھا بے شک یہ تھا چڑھائی اتنی لمبی تھی اور مجھے بھوک لگی تھی ہر مرتبہ تعریف کام کیا ہے مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو درخت پر پھول ہی لگے ہیں فکر مت کرو میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا مجھے ابھی بھی تھوڑا اور اوپر چڑھنا ہے الوداع مجھے اپنے راستے چلتے رہنا ہوگا چڑیوں نے شیلی کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا جب وہ ٹہنیوں پر چڑھتی رہی جلدی ہی وہ درخت کی چوٹی پر پہنچ گئی اور وہ بہت تھک گئی تھی پر جیسے ہی اس نے آس پاس دیکھا تو وہ اتنی خوبصورت لال لال چیریز سے گھری ہوئی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ سب اتنی رسیلی لگ رہی ہے میں کون سی والی کھاؤں میں کون سی کھاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ان سب کو کھاؤں گی شیلی کھاتی رہی کھاتی رہی جب تک اس کا پیٹ اتنا نہیں بھر گیا کہ اب وہ اور نہیں کھا سکتی تھی وہ ایک چیری کی طرح موٹی ہو گئی تھی آہ, میرا پیٹ بہت بھر گیا ہے مجھے خوشی ہے کہ میں نے ہار نہیں مانی یہ چڑھائی لمبی اور دشوار تھی پر انجام سچ مچ بہت ہی لذیذ ہے اب یقیناً شیلی خوش تھی اس نے بہت مشقت کی اور اپنی چڑھائی اور کوششوں میں اس نے بہت صبر کیا تھا شیلی نے یہ دکھا دیا اگر آپ سچ مچ کچھ چاہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اس سے ہار نہیں ماننی چاہیے